دیکھیے اس وقت عالم عرب میں ایک بہت بڑا کہرام مچا ہوا ہے بہت بڑا خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کا پہاڑ توتا ہے زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اگلی منگل کو پیلسٹائن حضرت موسا کے زمانے سے آج تک میں اس کی تاریخ پیش کروں گا کہ کیسے کیسے مسائل ہوئے اور یہود کا مسئلہ کیسے چلا اور یہ کہاں کہاں گئے اور ان کو کہاں کہاں مارا گیا ہٹلر نے کیا کم مارا تھا ان کو اسپین میں ان کو کم پٹائی ہوئی تھی انگلینڈ نے ان کو کیوں نکالا تھا بہرحال یہ ایک تاریخ ہے لمبی میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے کچھ پیش کروں گا اس وقت وہاں جو حالات ہیں اصلاً یہ صرف دو فیصد زمین پر پہلے قابض ہوئے تھے کیسے ہوئے کیسے پہنچے یہ ایک تاریخ ہے لیکن دو فیصد زمین پر قابض ہوئے تھے جیسے ہمارے وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز داخل ہوا تھا اسی طرح وہ داخل ہوئے دو فیصد زمین پر اور آہستہ آہستہ قبضہ ہوتا چلا گیا بلاخر ایک نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ستر فیصد زمین پر قبضہ کر لیا اور صرف تیس فیصد زمین مسلمانوں کے پاس رہ گئی پھر مقابلہ بازی ہوئی اور اس مقابلہ بازی کے اندر جھڑپیں ہوئی جنگیں ہوئی اور یہی موجودہ عبداللہ جو ہیں اس وقت سعودی عرب کے انہوں نے اس وقت اور ممالک کے عرب کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی تم تم تیس فیصد پر راضی ہو جاؤ مسلمانوں کو حالانکہ مسلمانوں کی اپنی پوری زمین تھی لیکن ان سے کہا گیا کہ تم تیس فیصد پر راضی ہو جاؤ اور ان کو ستر فیصد دے دو جب یہ مسئلہ آیا تو مسلمانوں میں دو جماعت ہو گئی ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ تسلیم کر لو چلو جتنا ملا اس پر راضی رہ جاؤ تو ستر فیصد پر ان کی حکومت تیس فیصد پر مسلمانوں کی حکومت یہ جو تیس فیصد ہے اس میں پھر مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے ایک حصہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ یہ میٹنگ قبول نہیں یہ جو کہا گیا کہ تیس فیصد یہ ہمیں منظور نہیں اور ایک مسلمانوں کا طبقہ جو یاسر عرفات کا طبقہ تھا اس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہمیں منظور ہے تو اب خود مسلمانوں میں دو ملک ہو گئے اس میں آدھے ادھر یاسر عرفات آدھا وہ محمود عباس اور جو وغیرہ ہے جس کو حماس کہا جاتا ہے یہ دوسرا طبقہ یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹیررس کہا گیا چونکہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس لیے ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا گیا یہ وہ گازا کا علاقہ ہے آج کل جو حالات ہو رہے ہیں وہ یہاں ہو رہے ہیں یاسر والا جو حصہ ہے اس طرف نہیں اس حصے پر ہو رہے اور آج تک میں قریب سولہ سو سے زائد مسلمان عورت بچے اور مرد شہید ہوئے ہم عید کے دن سویا کھا رہے تھے اس وقت وہ گولیاں کھا رہے تھے اور بڑے حالات اس وقت کی رساکسی ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی فجر کی نمازوں میں کنوت نازلہ کا اہتمام کریں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے بیر معونہ میں اللہ کے نبی نے ستیر صحابہ کرام کو بھیجا تھا جن کی صفت تھی کہ دن بھر لکڑیاں چن کر بیچتے تھے اور رات بھر مسلح پر کھڑے رہتے تھے یہ انصار تھے اور یہ خالص دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت روانہ ہوئی تھی لیکن جس جگہ گئی ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا اللہ کے نبی کو بڑی شدید تکلیف ہوئی حضرت نے ایک مہینے تک فجر میں کنوت نازلہ پڑھا تھا یہ ہیں ثبوت اسی سے علماء نے نکالا کہ اگر حالات آئیں تو قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے اور اس میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کی مدد اور دشمنوں کی پسپائی کے لیے دعا کرنا چاہیے دوسرا ہماری انفرادی دعاؤں میں بھی ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان حال ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ان کی نصرت فرمائے نمبر تین تیسرا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں ہمارے معاشی اور گناہ اور بغاوت اور نافرمانیوں کی وجہ سے سارے دنیا کے حالات بدل چکے ہیں پوری دنیا میں ایک چین ختم ہو گیا بے سکونی بے سکونی ہے امن ختم ہو چکا ہے ہنسنا زبانوں کا ہے دل سب کے رو رہے پریشانیوں میں سب ڈوبے ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے اگر گناہ چھوڑیں گے اللہ ہمیں قلبی سکون نصیب فرمائیں گے تو گناہوں کے چھوڑنے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے کچھ سوالات ہیں پلستا کے بعد میں جو میں انشاءاللہ جب اس کی تاریخ پیش کروں گا تب میں کہوں گا مثلا سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب جب ہمت نہیں ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے سلندر ہو جاؤ یہ مسلمان سوال کرتے ہیں تم یہاں آرام میں ہو اس لیے سوال کرتے ہو تم وہاں ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا نمبر دو مسلمانوں کا سوال یہ ہے کہ عالم عرب خاموش کیوں ہے بولتا کیوں نہیں ایک جملہ یاد رکھو عالم عرب کیسے بول سکتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں پیٹرول بند کر دو ابھی سب یہ تندے ہو جائیں کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے حضرت نے فرمایا جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا وہ قوم اسی طرح ذلیل ہو کر ماری جاتی ہے اربوں نے کوئی علم اپنے اندر نہیں لیا وہ ہمیشہ دولت کے پیچھے رہے دولت ہر جگہ کام نہیں دیتی علم کام دیتا ہے آپ یہودیوں کو دیکھیں یہ جھونپڑے میں رہیں گے لیکن علم ضرور حاصل کریں گے آج دنیا کی اکنامک پر انہی کا قبضہ دنیا کی مارکیٹ پر انہی کا قبضہ دنیا کے سارے مسائل پر انہی کا قبضہ یہ جھونپڑے میں رہ کر بھی علم حاصل کریں گے اربوں نے علم حاصل کیا ہی نہیں اگر یہ یوں کہہ دے کہ ہم پیٹرول بند کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ تمہاری گاڑی کی اسپرنگ بھی ہمارے وہاں بنتی ہے ہم کل سے گاڑی کی اسپرنگ دینا بند کر دیں گے تمہاری گاڑیاں ٹھپ تمہارے فلائٹ تم اڑا رہے ہو تمہارے فلائٹ کی ایک ایک اسپرنگ ہم بناتے ہیں ہم اس کو دینا بند کر دیں گے تمہارے فلائٹ تھپ تو کیا کریں گے دوسری بات عرب اپنے کروڑوں روپے ان کی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اگر ادھر کچھ بھی کرتے ہیں تو ادھر سیل ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایسے موقع پر سب سے بڑا کام اللہ سے رجوع اللہ سے دعاؤں کا اہتمام تو نمبر ایک قنوت نازلہ نمبر دو اپنی انفرادی دعاؤں میں باقاعدہ دعا کی جائیں نمبر تین معاشی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے کوشش کریں گناہوں سے بچیں اور گناہ ہو جائیں تو ہم فوراً توبہ کریں اور چوتھا کام مالی اعتبار سے کسی کو پسپا کرنے کا ایک بہت بڑا حربہ ہمارے پاس ہے جس کو کہتے ہیں آرتھک اعتبار سے آپ جانتے ہیں دنیا میں جب کسی ملک کو یہ لوگ زیر کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ پہلا کام یہ کیا کرتا ہے کہ اس کی مالی مدد بند کرو عراق کو کیا تھا دوائی نہیں نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر کاروبار سارے تھپ کر دو ان کے یہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے ان کو کمزور کرو تاکہ یہ لوگ کھڑے ہی نہ ہو سکے اسی طرح ایران کے ساتھ بھی کیا حتیٰ کہ دوائیاں تک بند کر دی تھی سپلائی سارے نظام یہ آرتھک اعتبار سے کمزور کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں اسرائیل کی بنی ہوئی ہماری مارکیٹ میں ملتی ہے کوک ہے پیپسی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہم اگر نہیں پیئیں گے مر نہیں جائیں گے اس کے بغیر آپ کے ملک کے بنے ہوئے بہت سارے پینے ہیں جو ملتے ہیں آپ کے شہر میں بنے ہوئے کتنے پینے ہیں وہ بنتے ملتے ہیں تو ایسی ایسا پروڈکٹ کہ جس پروڈکٹ کا نفع ان کے پاس جا رہا ہے اور اسی نفع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے اس کا بھی اور ایسے پروڈکٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ مسلمانوں کی ہمدردی میں اللہ ہمارا نام لکھے گا مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ بمبئی میں مسلمانوں کی تمام ہوتلوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ ہم ایسے پروڈکٹ کو اپنے وہاں نہیں رکھیں گے کہ جو ان کا ہے تو روزانہ ایک کروڑ بیس لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے بہت بڑی رقم ہے مہینے کے بتیس کروڑ کے قریب ہو گئے یہ بھی ایک مسلمانوں کے تعاون کی شکلیں ہیں ساری دنیا میرے بھائیوں تمہارے خلاف ایک ہو چکی ہے لیکن ہم ہی ہے کہ ایک نہ ہوئے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی ہمدردیاں نہیں آئی ہمارے دل بیدار نہ ہوئے ہم ہی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے میں پڑے رہے ہم ہی اشکال کرنے میں پڑے رہے ہم ہی حکمتیں تلاش کرنے میں پڑے رہے اور ہمارے بھائیوں کی لاشوں کا دھیر لگ رہا ہے مومن کی صفت تو یہ بیان کی گئی کہ المؤمن للمؤمن کل بنیان المرسوس یہ سیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے ایک کونے میں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ضرور ہوتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے دعا کر سکتے ہیں یہ ہتھیار تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہم استعمال نہیں کر سکتے اپنے رب سے سنائیں اسے کہیں خلوتوں میں بیٹھ کر رو کر دعائیں کریں آجزی اور منت اور سماجت کے ساتھ اس رب سے مانگے کہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی نوست سے میرا بھائی مارا جا رہا ہے اور ان کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ان کی مساجد تباہ ان کے ہاسپٹلس تباہ ان کی اسکولیں تباہ وہ تو جن کے اوپر بھائی ٹھنڈی گرتی ہے نا انہیں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہوتے اس لیے ان کاموں کا اہتمام کیا جائے حق تعالی شان ہو ہم تمام کو نیک بننے کی ایک بننے کی آپس میں محبت سے رہنے کی پیار اور درگزر سے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میں نے اپنے